حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ دے کر اپنا صدقہ واپس لے لیتا ہے اس کی مثال کتے کی سی ہے جو قے کرتا ہے پھر پلٹ کر اپنے قے کھا لیتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکانوے